ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ یوم تکون السماء کل محل جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کے مانند ہو جائے گا میں محل کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا اس سے مراد تیل کی تلچھٹ ہے جب کافر اسے اپنے منہ کے قریب لائے گا تو سر کی کھال مئے بالوں کے اس میں گر جائے گی جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار تین سو بائیس یہ حدیث ضعیف ہے